ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے اور وہ آیتیں فتوا دیتی ہیں جن کی قرآن کریم میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور کمزور بچوں کے سلسلے میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے عیسائیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا کہ میراث اور دیگر امور میں ان کے کیا حقوق ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ عورتوں سے متعلق جو مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے اور جو مسائل پہلے سے گزشتہ آیتوں میں بیان کیے جا چکے ہیں تو وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دیتی ہیں جس کی تلاوت تم پہلے سے اسی صورت کی ابتدا میں کرائے ہو یعنی اللہ کا فرمان و فِي فلاما فن من النساء اور اس کے بعد والی آیتیں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے و خفتم اللہ تقسطو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی زیر نگرانی ہو اور اس کے مال میں شریک ہو اور اس کا وہ ولی اس کے مال و جمال کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہے لیکن اسے مناسب مہر نہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ وہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی نہ کرے اور وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس آیت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آیت و یسفتون کفنسا نازل ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کا فرمان و ترغبون ان تن اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جس کا ولی اس کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے شادی نہ کرنا چاہے اور نہ کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی کرنے پر آمادہ ہو کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے مال میں شریک ہو جائے گا اس لیے اسے زندگی بھر کے لیے شادی سے روک دیتا ہے زمانۂ جاہلیت میں جس طرح عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی حصہ نہیں ملتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور بچوں کو بھی ان کا حصہ دو جیسا کہ اللہ نے ابتدائی صورت میں فرمایا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ مذکر کو مونس کے دو گنا دیا جائے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو جیسا کہ اللہ نے ابتدائی صورت میں فرمایا ہے وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو